فرمانا یہاں مرن کا سبب ہے غلامیہ یہاں مرن کا سبب ہے غلامیوں بخلی وہاں مرن کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مشرق خبری ہے نہ مغرب خبری جہاں میں آ